وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان کو فار نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور میں خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے مشرق اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا حصہ بھی اپنی کھیتیوں اور مویشیوں وغیرہ سے نکالتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرقین کو ملامت کی جا رہی ہے جنہوں نے بدعتیں اور شرک کو کفر پھیلایا اور دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا حالانکہ ہر چیز کے خالق وہیں اللہ تعالیٰ ہیں جو پاک ہیں پروردگار ہیں اور اللہ ہی نے فرمایا کہ یہ لوگ کھیتی کی پیداوار یا مویشیوں کی نسل سے جو کچھ پیدا کرتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا نکالتے ہیں اور اپنے ضام باطل کی روح سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور یہ ہمارے شرکا کے نام کا ہے لیکن جو شرکا کے نام کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہیں کیا جاتا اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے وہ شرکا کے اغراض میں خرچ کر دیتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ آدائے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار و مشرقین جب زراعت یا نخلستان وغیرہ کی کاشت کرتے تھے اور پیداوار اور ثمر حاصل ہوتے تھے تو اس میں سے کسی قدر حصہ اللہ تعالیٰ کا قرار دیتے اور کچھ بتوں کے نام کا بس جو بتوں کے نام کا ہوتا تھا اس کو تو محفوظ کر لیتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا کچھ حصہ اس میں سے گر جائے یا کچھ آسے پہنچے تو اس کو بتوں کے حصے میں شریک کر ڈالتے تھے اور اگر بتوں کے لیے قرار دیدہ حصہ سے پانی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیدہ حصے تک پہنچ جاتا تو کہتے یہ تو ہمارے بت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حصے کے پھل یا پیداوار گر جاتی یا بتوں کے حصے میں آ کر مل جاتی تو کہتے یہ تو مستحقین کا حصہ ہے بتوں کے حصے میں ملا لیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رد نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حصے کا قرار دیا ہوا پانی آگے بڑھ کر بتوں کی کاشت والی زمین کو سیراب کرتا تو ایسا ہونے دیتے اور اس کو بتوں ہی کے لیے خاص کر دیتے اور بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ جانوروں کو بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے اور دعویٰ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر ہم ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں چنانچہ آیت مندرجہ بالا اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی جانور ہوتا اور اس کو وہ ذبح کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بتوں کا نام بھی لیتے اور بتوں کا نام اگر اس پر لیا گیا نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو تو اس زبیحے کو نہ کھاتے اور جو بتوں کے نام کے جانور ہوں ان کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے صرف بتوں کا نام لیتے پھر یہ آیت پڑھی سمایہ کومون یعنی ان کی یہ کیسی بری تقسیم ہے پہلے تو تقسیم میں انہوں نے غلطی کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے رب اور خالق ہیں اور پھر جو تقسیم فاسدہ کی اس کو بھی اپنی جگہ قائم میں رکھا بلکہ اس میں بھی جور اور نا انصافی سے کام لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے اپنے حسب انتخاب بیٹے قرار دیتے ہیں اور سور زخرف کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا کہ اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا انسان بڑا نا شکر گزار ہے اور سور نجم کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا کیا تمہارے لیے اے مشرق بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی یہ تمہاری کیسی غلط تقسیم ہے اللہ تو بے نیاز ہے اس بات سے کہ کسی کو اپنی اولاد یا اپنی بیوی قرار دے لے تعالی اللہ عما کبیرہ